عبید اللہ بن عدی بن خیار سے منقول ہے کہا کہ مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے ان دونوں نے بھی آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے سر سے پاؤں تک دیکھا آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دیے دیتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں غنی اور طاقتور کما کھا سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر 1633